نمبر بارہ یہودیوں کی قسموں کا اعتبار نہیں عن ابن بشیربنی زعم ان رجلا من یقول له الح سہلبنو ابی حسمت اخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقته حضرت بشیر بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبیلہ انصار کے ایک صاحب سہل بن حسمہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں بکھر گئے پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو مقتول پایا جن لوگوں کے محلے سے وہ مقتول ملے تھے ان سے ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے انہوں نے کہا نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا علم ہے پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بڑا ہے وہ بات کرے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل کے خلاف گواہی لاؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا ہمیں یہودیوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ مقتول کا خون رائے گاہ جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اونٹوں میں سے سو اونٹ خود ہی دیت میں دیے فائدہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ بات کہ ہمیں یہودیوں کی قسموں کا اعتبار نہیں اس پر کوئی نقیر نہیں فرمائی اور اپنی طرف سے دیت ادا فرما دی اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات سے متفق تھے کہ یہود بے اعتبار ہیں واللہ عالم